زہری نے بیان کیا انہیں امبسا بن سعید نے خبر دی انہوں نے ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے سنا وہ سعید بن آس رضی اللہ عنہ کو خبر دے رہے تھے کہ ابان رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سریا پر مدینے سے نجد کی طرف بھیجا تھا ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ابان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے خیبر فتح ہو چکا تھا ان لوگوں کے گھوڑے تنگ چھال ہی کے تھے یعنی انہوں نے مہم میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی تھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ غنیمت میں ان کا حصہ نہ لگائیے اس پر ابان رضی اللہ عنہ بولے اے وبر تیری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ قدوم الدان کی چوٹی سے اتر آیا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابان بیٹھ جا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا حصہ نہیں لگایا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اڑتیس